محترم ناظرین اور عزیز طلباء آج ہمارے اس کورس کا اکتیسواں لیکچر ہے اس لیکچر میں ہم لائن انٹیگریشن کو پڑھیں گے اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے اس کو تھوڑا سا انٹروڈیوس کیا تھا آج اس کی ڈیٹیل کریں گے آپ کہیں گے کہ یہ انٹیگریشن پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہی تو ویسے اگر آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے جو بھی ہم نے انٹیگریشن کی ہے سب سے پہلے integral of a function over an interval and that interval was along the x axis پھر ڈبل انٹیگرل کی تھی ریکٹینگولر کمپونیٹس میں and that was over the portion of the plane region in x y plane اور پھر کسی فنکشن کو انٹیگریٹ کیا تھا over the three dimensional region لیکن کسی آربیٹری کرو کے الانگ ہم نے کسی فنکشن کو انٹیگریٹ نہیں کیا تھا فزیکل لائف میں اس کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے مثال کے طور پر اگر یہ آپ کا کوئی میزائل ہے اور وہ اسپیس میں ٹریول کر رہا ہے تو اس کا پاتھ جو ہے وہ اسٹریٹ لائن نہیں ہوگا بلکہ وہ کوئی کرڈ پاتھ ہوگا اور اس طریقے سے جو اس پہ فورس یا کہہ لیجیے کہ گریویٹیشنل فورس جو اپلائی ہو رہی ہے وہ پوائنٹ سے پوائنٹ بدلتی ہے تو لہٰذا ہمیں اس قسم کے انٹیگرل کی ضرورت ہوگی کہ اگر کسی فنکشن کو ہم انٹیگریٹ کریں الانگ ایک کرو وہ کرو جو ہے وہ ٹو ڈائمینشن میں بھی ہو سکتا ہے اور تھری ڈائمینشن میں بھی ہو سکتا ہے پچھلے لیکچر میں ہم نے جسٹ آپ کو انٹروڈیوس کیا تھا اور اس قسم کا سمبل اور نوٹیشن آپ کو دی تھی اور وہ یہ تھا کہ integral of P d x plus Q d y and this integral over some curve C یہاں پر پی یہ بھی کوئی فنکشن آف ایکس وائی ہے اور کیو جو ہے یہ بھی کوئی فنکشن آف ایکس وائی ہے اسی قسم کے انٹیگرل کو ہم لائن انٹیگرل کہیں گے اگر یہ جو کرو ہے یہ ہمارا ان ٹو ڈائمینشن میں ہو یا یہ کرو تھری ڈائمینشن میں ہو تب اس کی صورتحال کچھ ایسی ہو جائے گی کہ integration of P d x plus Q d y plus R d z and integration over some curve in the اسپیس اس میں یہ جو پی کیو اور آر جو ہوں گے that will be function of x y z three dimension کی بات آ جائے گی آئیے یہ بات ہم لکھ کے دوبارہ کرتے ہیں اس کے لیے ہم یہ ایگزامپل کرتے ہیں evaluate integral of x square plus two y d x plus x y d y over the curve C from the point zero zero to one four and the curve is given by the equation y is equal to four x square یہ دیکھیے کہ یہ انٹرگریشن جو ہے بالکل ویسی ہی ہے جیسا کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں کیا تھا اس میں ڈی ایکس ہے اور اس کا coefficient function of x y ہے جس کو کہ ہم نے پی کہا تھا اور اس میں ڈی وائی ہے جس کا coefficient function of x y ہے جس کو کہ ہم نے کیو کہا تھا اور اس پورے ایکسپریشن کے پر جو ہے نا ہمارے پاس یہ انٹیگرل کا سائن ہے یہ ویسے تو عجیب لگ رہا ہے لیکن ہم اس کو مان لیتے ہیں ادروائز اس کو آپ الگ الگ بھی لکھ سکتے ہیں یعنی کہ انٹیگریشن آف کا سائن پہلے ڈی ایس والی ٹرم کے ساتھ لگا دیں اور پھر انٹیگریشن کا سائن ڈی وائی ٹرم والی ٹرم کے ساتھ لگا دیں یعنی کہ سم آف ٹو انٹیگریشن کے طور پر یہ لکھا جا سکتا ہے لیکن ان بریف ہم میتھمیٹکس میں یہ ایگری کرتے ہیں کہ اس کو ہم ایسے بھی لکھ لیں گے تو یہ ہم انٹیگریشن کریں گے یہ لائن انٹیگریشن کہلائے گی اور اس میں جو کرو ہے وہ دیٹ از پیرابولا ہے اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ معلوم ہے ہمیں اور جہاں تک جان جانا ہے وہ ہمیں معلوم ہے آئیے ڈائیگرام پر دیکھتے ہیں یہ اسکرین پر دیکھتے ہیں کہ اس کی کیسی ڈائیگرام بنتی ہے آپ کے سامنے یہ ڈائیگرام ہے پیرابولا ہے y is equal to four x square اور کیونکہ ہمارا ایکس جو ہے جو پوائنٹ جو ہے وہ فرام اوریجن سے پوائنٹ بی تک ہے جس کے کہ کوآڈینیٹ زیرو زیرو اور ون فور ہے تو یہاں پر آپ کو یہ ڈائگرام نظر آ رہی ہے اس میں سب سے پہلے ہم ڈی وائی یعنی ڈفرینشیل آف وائی معلوم کریں گے اس کو ان ٹرمز آف ایکس لے آئیں گے یہ سب بات اس لیے کریں گے کہ یہاں ہمارے پاس دو چیزیں ہیں ود رسپیکٹ ٹو ایکس اور رسپیکٹ ٹو وائی اس کو کسی ایک ویریبل کے میں کنورٹ کریں گے تو ہم پریفر کریں گے کہ اس کو ہم سارے انٹیگریشن کو ایکس ویریبل میں کنورٹ کر لیں جو کہ ہمارے پاس اس کرو کی اکویشن کی وجہ سے بہت ممکن ہے پاسبل ہے کرو کی اکویشن کیا ہے y is equal to four x square اور اس کا ڈی وائی ڈیفرینشیل لیں تو that is eight x d x so d y کو ہم ریپلیس کریں گے ایٹ ایکس ڈی ایکس سے اور اس کے علاوہ جہاں کہیں وائی ہے اس کو ریپلیس کر دیں گے فور ایکسکوئر سے کیونکہ جو کرو ہے ہمارا اس کی اکویشن ہے y is equal to four square اس طریقے سے ہمارا یہ انٹیگرل بن جائے گا integral of nine x square d x plus thirty two x is to power four d x and x is from zero to one یہ دیکھیں یہ ڈائگرام سے بڑا کلیئر ہے کہ ایکس کی جو ویریشن ہے from x is equal to zero سے ون ہے اور یہ ساری ایکسپریشن جو ہے ہماری ایکس ویریبل میں بدل گئی ہے کیونکہ ہم نے وائی کو y is equal to four x square سے بدل دیا ہے اور ڈی ڈی وائی ہم نے in terms of d x نکالا ہے تو یہ کیلکولیشنیں آپ خود کر کے دیکھ لیں تو الٹیمیٹلی ہمارا انٹیگرل جو ہے وہ اس کے برابر ہو جائے گا so that is this integral and which is uh, after evaluating, or you can say that uh, after making the simplification, uh, this becomes integral of 9x square plus 32 x is to power 4 with respect to x from 0 to 1, and this is the integration of only one variable, which is very easy, and I hope that you can do that, and its ultimately result is a definite real number that is equal to nine point four جیسا کہ ہمارا طریقہ کار ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ایگزامپل کرتے ہیں تاکہ آپ کو اس کی ورکنگ کلیئر ہو اور یہ ایگزامپل تھوڑی سی مختلف بھی ہے جو اب ہم کرنے والے ہیں آئیے ہم نیکسٹ ایگزامپل کرتے ہیں evaluate the integral of x plus three y d x along the curve C from the point A zero one B B whose coordinates are two five and the curve C is given by the equation y is equal to one plus square. اس میں دیکھیے کہ اس ایگزامپل میں تھوڑا سا فرق ہے کیونکہ ہم نے جو لائن انٹرگرل آپ کو انٹروڈیوس کرایا ہے اس میں پی بھی ہے اور کیو بھی ہے یعنی کہ اس میں ڈی ایکس والی ٹرم بھی ہے اور ڈی وائی والی بھی ٹرم ہے لیکن اس میں صرف ڈی ایکس والی ٹرم ہے لیکن جو فنکشن جس کو کہ ہم انٹیگریٹ کر رہے ہیں وہ ایک ویریبل کا نہیں ہے وہ دو ویریبل کا ہے اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہم یوں کہہ لیتے ہیں کہ یہاں پر ہمارا کیو جو ہے وہ زیرو ہے تو لہذا کیو زیرو ہے تو اس کے انٹیگریشن کی ہم بات نہیں کریں گے تو سمپل ہم یہ لائن انٹیگرل جو ہے رسپیکٹ ٹو ایکس والا کریں گے آئیے سب سے پہلے یہ diagram y is equal to one plus x square یہ پیرا بولا ہے آپ جانتے ہیں اس کو ہم ڈرا کر سکتے ہیں اور لمٹنگ پوائنٹ جو ہمارا ہے that is x is equal to zero سے لے کر ٹو تک ہے کیونکہ سمپل ہم ایکس کے الاؤنگ کر رہے ہیں ایکس کی ویریشن دیکھ رہے ہیں الانگ تو کرو ہی ہیں اس کرو کے الانگ ہی ہیں لیکن uh, uh, کیونکہ انٹیگریشن رسپیکٹ ٹو ایکس ہے اور اے پوائنٹ کا جو ایکس کوآڈینیٹ ہے وہ زیرو ہے اور بی پوائنٹ کا جو کوآڈینیٹ ہے ایکس uh, کوآڈینیٹ ہے وہ ٹو ہے تو لہٰذا ایکس کی لمٹ جو ہے وہ x is equal to zero سے لے کر x is equal to two تک ہوگی جہاں تک یہ وائی ہے ہمارے پاس ڈی ایکس تو موجود ہی ہے اس کو ہم بدل سکتے ہیں کس سے کیونکہ ایکویشن کرو کی ہے ہمارے پاس وہ کیا ہے y equal to one plus x square تو یہ وائی کی جگہ اگر پٹ کر دیں تو جو ہے انڈر دا انٹرگرل سائن وہ کیا ہو جائے گا x plus three into one plus x square which is equal to x plus three plus three x square so we have to integrate now this function of x that is three square plus x plus three along the curves C and the limit of now x becomes from x is equal to zero to two and this integration is very simple you can integrate it and after integrating the ultimate ultimate result is sixteen اب ایک اور ایگزامپل کریں گے ایک نہیں بلکہ بلکہ زیادہ ایگزامپل کریں گے آئیے نیکسٹ ایگزامپل کرتے ہیں یہ جو نیکسٹ ایگزامپل ہے that is integral of x square plus y d x plus x minus y square d y along the curve C from the point A whose coordinates are zero two to the point B whose coordinates are two five along the curve y is equal to two plus x یہ دیکھیے یہ ایگزامپل تو بڑی اسی فارم کی ہے جس کو کہ آپ جانتے ہیں یہاں پر پی بھی ہے اور کیو بھی ہے سو so, اور جو کرو جو ہے جس کے الاگ کرنا ہے وہ بڑا آسان ہے y is equal to two plus x یا y is equal to x plus two آپ جانتے ہیں یہ ریئل لائن ہے یہ لائن کی اکویشن ہے اور اس کو آپ ٹریس کر سکتے ہیں یہ ایسی لائن ہے جس کا کہ وائی انٹرسپٹ ٹو ہے اور جس کا کہ سلوپ ون ہے اس کے کوئی سے بھی دو پوائنٹ لے کے آپ اس کو ٹریس کر سکتے ہیں give the value x and find the corresponding value of y you can find as many point as you like only two will be sufficient to trace the line so first of all we trace the diagram یہ آپ کے سامنے ڈایاگرام ہے لائن ٹریس کی گئی ہے اور لائن کا کون سا حصہ چاہیے ہمیں from the point zero two to the point two five اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پوائنٹ یہ ہے پہلا پوائنٹ اور دوسرا پوائنٹ بی ہے اس میں انٹیگرل میں ہمارے پاس ایکس بھی ہے اور وائی بھی ہے اس سب کو ایکس میں بدلنے کے لیے ایک ویریبل بدلنے کے لیے ہمیں ڈی وائی کی ویلیو چاہیے ان ٹرمز آف ایکس اور وائی کی ویلیو چاہیے in terms of x so from the equation of the curve which is a line y is equal to two plus x you can find dy which is equal to dx. Why? Because derivative of or differential of 2 is 0. And in the expression under the integral sign, where this y, we will replace it by 2 plus x. Doing so, we get p is equal to x square plus x plus 2 and q is equal to minus of x square plus 3x plus 4. And now our integral becomes, that is, integral of x square plus x plus 2 with respect to x minus x square plus 3x plus 4 with respect to x, and x from 0 to 2 اور یہ ایکس کی لمٹس لینا بڑا آسان ہے یہ دونوں پوائنٹ سے بھی کلیئر ہے اور ڈایاگرام سے بھی کلیئر ہے تو لہٰذا اس کی ڈیفینیٹ انٹیگرل کی ویلیو ہم کیلکولیٹ کر کے that is equal to minus eight یہ ہم نے ایگزامپل کی اب کوئی اور ایگزامپل کریں گے تھوڑی سی وہ شاید آپ کو ڈفرینٹ نظر آئے کہ اس میں ہمارے کئی ڈفرینٹ پیسز ہو سکتے ہیں روٹس کے اصل میں یہاں پر ایک تھیوری ہے جو ہم نے بیان نہیں کی اور وہ یہ ہے کہ یہ انٹیگریشن along دا سموتھ کرو ہوتے ہیں سموتھ کرو شاید آپ جانتے ہیں ہم نے پہلے لیکچرز میں ڈیفائن کیا ہے کہ ان کے جو ڈیریویٹوز ہیں وہ ان فنکشن کے کنٹینیوس ہوتے ہیں ہاؤ کسی ایک ہی کرو کا ہونا ضروری نہیں ہے اگر بہت سارے کرو آپس میں اینڈ ٹو اینڈ ملے ہوں اور وہ سموتھ ہوں تو یہ لائن انٹیگریشن ہم ان کے الانگ بھی کر سکتے ہیں جیسا کہ ہم اس ایگزامپل میں آپ کو دکھائیں گے آئیے we have a example that integrate x square plus two y d x plus x y d y along the curve C from the point first from O to A and then from A to B. The coordinates of O are 0, 0, the origin, and the coordinates of A are 1, 0, that is lying on the x-axis, and the coordinate of point B are 1, 4. First of all, draw the diagram. It is very easy to draw the diagram of this uh, curve or this path. Uh, the line between the point O and A is just along the x-axis, and the line from A to B is parallel to y-axis. You can see on the diagram, if you trace these points and join these points as it is from O to A and then from A to B. So this will be our uh, uh, path, and this path is consist of two portion. One is OA and then from A to B. We will do the integration separately. First, the integration of our integrand along the uh, route from O to A. Let us do that. Say that is our curve C1. What is the equation of this? That is y is equal to 0 because it is x-axis, and therefore dy is equal to 0. Now, putting these things in our integrand, so our integral becomes, that is, uh, dy is equal to 0, so the second uh, term in the integral becomes 0, and in the first term, which is the coefficient of dx, we will replace y by 0. So it will only left the integration of x square with respect to x. And you can see from the diagram that x is taking the value from 0 to 1. So the integral along the segment OA is equal to integral of x square with respect to x, x is equal to 0 to 1, and this is equal to 1 by 3. And now we will integrate along the line AB equation of this line, you know, that is parallel to y axis. So, it is x is equal to 1. From x is equal to 1, dx is equal to 0. So, putting x is equal to 1 and dx is equal to 0 in our integral, we get integral of y with respect to y and y is varying from zero to four یہ پھر دیکھ لیجیے یہ کتنا سمپلیفائی کیسے ہو گیا اس میں ہم نے بتایا کہ ہم نے اپنا جو انٹیگرل انٹیگرنٹ تھا اس میں d x is equal to zero put کیا اور x is equal to one put کیا تو یہ ہمارے پاس الٹیمیٹلی یہ بات آ گئی اور یہ integration with respect to y ہے which is easy that is y square over two limit y کی جو ہے وہ زیرو سے فور ہیں لمٹ آپ بڑی آسانی سے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ڈائگرام پر دیکھیے along the line a b y جو ہے وہ زیرو سے فور تک جا رہی ہے so the value of this integral along a b is equal to eight and our integral now is the sum of these two integral integral along o a plus integral along AB and which is equal to 1 by 3 plus 8 is equal to 8 1 over 3. آپ اگر اس ٹاپک کی سب سے پہلی ایگزامپل ذہن میں لائیں اس میں انٹیگریٹ سیم ہے اور وہاں پر ہم پوائنٹ او سے بی تک جا رہے ہیں along the parabola جو بھی وہاں پر پیرا بولا تھا اور اس یہ جو اگزامپل کی ہے اس میں ہم بی تک پہنچ رہے ہیں وایا دا پوائنٹ اے یعنی پہلے او سے اے پر جاتے ہیں اور پھر اے سے بی پر جاتے ہیں لیکن ہم نے دیکھا کہ اس کا جو جواب تھا وہ اور ہے اور اس کا جواب جو ہے کچھ اور ہے تو لہٰذا ایک بات ہمیں معلوم ہوئی کہ اگر ہم روٹس بدل دیں یعنی کہ وہی روٹ نہ ہوں تو ہمارے پاس مختلف انٹیگرل کے جواب آئیں گے کیا یہ ایک جیسے جواب ہو سکتے ہیں وہ کون سے فنکشن ہیں جہاں ہمارے پاس ایک جیسا جواب آئے کسی بھی روٹ سے جائیں یہ ہم ڈیٹیل میں بعد میں کریں گے اب ہم آپ کو لائن انٹیگرل کی کچھ پراپرٹیز لکھ کے بتائیں گے یہ تقریباً اسی قسم کی پراپرٹیز ہوں گی جو کہ ڈیفینیٹ انٹیگرل کی پراپرٹیز ہوتی ہیں بہرحال آپ کا یہ اس کی کمپلیشن کے لیے ٹاپک کی کمپلیشن کے لیے وہ پراپرٹیز ہم اسٹیٹ کرتے ہیں properties of line integrals integral of f with respect to S along the curve C can be written in the form of integral of P dx plus Q dy and this integral over the same curve C. Number 2, integral of f ds, I mean integral of f with respect to S along the curve from A to B is equal to minus of integral of f with respect to x along the opposite direction from b to a. And the similar result hold for integral in the form of dx and dy. That is, the sign of a line integral is reversed when the direction of the integration along the path is reversed. 3. Part A, for the path of integration parallel to y-axis, that is x is equal to k, dx is equal to 0, and therefore integration of p with respect to x becomes 0, and the integration with respect to y, that is integration of q with respect to y along the curve C, we can calculate. For the path of integration parallel to x-axis, where you know y is equal to k, here dy becomes 0. Therefore, um, integral part with respect to y becomes 0, and we are left with integral with respect to x only, which is the integral of p with respect to x along the curve. Fourth, if the path of integration C joining a to b is divided into two parts say a k and k b then integral along the curve C which is equal to integral from A to B is equal to integral from A to K plus the integral from K to B. Fifth, if the path of integration C is not single valued for part of its extent the part is divided into section number one y is equal to f one x from a to k and the other part y is f2x to f two x from k to b یہ جو میں نے ابھی بات کی ہے کہ فنکشن جو ہے وہ سنگل ویلیوڈ نہ ہو اصل میں فنکشن تو ہمیشہ ہی سنگل ویلیو ہوتا ہے لیکن اگر ہماری ایکسپریشن کا گراف ایسا ہو کہ ورٹیکل لائن وہ ایک سے زیادہ پوائنٹ پر میٹ کرے تب فنکشن جو ہے وہ سنگل ویلیوڈ نہیں رہتا تو اس قسم کے فنکشن کو ہم کیسے ٹریٹ کریں گے یہ بات اصل میں اس کے لیے ہے آئیے یہ بات ہم فیگر اور ڈایاگرام سے دیکھتے ہیں یہ سامنے آپ کے ڈایاگرام ہے اور ڈیفینیٹلی اس کا کچھ پورشن ایسا ہے کہ وہاں اگر ورٹیکل لائن کھینچی جائے تو وہ گراف کو ٹو پوائنٹس پر میٹ کرے گی لہذا اگر اس قسم کا ہمارا یہ کرو ہے سی تو اس کو ہم دو حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں گے جیسے کہ یہاں دکھایا گیا ہے کہ ایک پوائنٹ لیا ہم نے درمیان میں اس کے اور پھر ہم یہ پہلا جو حصہ ہے اے سے لے کر کے تک اس کو ہم نام دے دیتے ہیں y is equal to f one x کا اور پھر جو ہمارے پاس اس کرو کا حصہ جو ہے کے سے لے کر بی تک ہے اس کو ہم اس کی اکویشن کہہ دیتے ہیں کہ y is equal to f two x and that is from k to b ان دونوں کو الگ الگ انٹیگریٹ کریں گے اور اسی طریقے سے کرنا پڑے گا six point properties of line integral میں جو ہے that is in all cases the actual path of integration involved must be continuous and single valued اب ہم ایک اور ایگزامپل کریں گے تاکہ ہمیں ان تمام باتوں کی سمجھ آ سکے آئیے ایگزامپل کرتے ہیں evaluate the integral of x plus y with respect to x along the curve C from the point A01 to B0 minus 1 along the semicircle x square plus y square is equal to 1 and here x is equal and greater than 0. First of all, we draw this circle اور یہ سرکل کی اکویشن دیکھ کے ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ یہ سرکل جو ہے یہ سیمی سرکل ہے جو کہ وائی ایکسس کے لیفٹ پر واقع ہے کیوں یہ بات کیسے پتہ چلی کہ ایکس جو ہے وہ ہمیشہ پازیٹیو ہے تو ایکس پازیٹیو ہمارا کہاں ہوگا وہ فرسٹ اور تھرڈ کوڈر میں ہوگا آئیے ڈائگرام بناتے ہیں اس ریجن کی سو یہاں پر ہم ڈائگرام دیکھ رہے ہیں اور جیسا کہ اکویشن سے ظاہر ہے کہ یہ x square plus y square is equal to one ہے تو یونٹ سرکل ہے جس کا کہ سینٹر اوریجن پر ہے اور کیونکہ یہ ہم نے سیمی سرکل لینا ہے اور اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے یہ بی ہے اور اینڈنگ پوائنٹ جو ہے اے ہے اگر ہم اینٹی کلاک وائز جائیں بی کے کوآڈینیٹ ہمیں معلوم ہے ایکس زیرو ہے y is equal to minus one ہے اے کے کوارڈینیٹ زیرو ون ہے یعنی ایکس زیرو ہے اور وائی ون ہے انٹیگرینٹ ہمارا جو ہے اس میں x plus y respect to x ہے ڈی وائی والا فنکشن ہی موجود نہیں ہے تو یہ ڈیفینیٹلی باقی باتوں سے آسان ہو جائے گا اس انٹیگرینٹ میں صرف وائی کو ریپلیس کرنا ہے ان ٹرمز آف ایکس اب یہاں پر x square plus y square is equal to one سے اگر وائی نکالیں تو وائی ہمیں اس طریقے سے ملے گی کہ y square is equal to one minus x square and y is equal to plus minus square root of one minus x square یہ پلس والا حصہ پوزیٹو پارٹ والا حصہ یہ فرسٹ کوارڈنٹ میں ہوگا اور نیگیٹو پارٹ والا حصہ جو ہے یہ فورتھ کوارڈنٹ میں ہوگا سو so, ہم ان دو مختلف حصوں کی انٹیگریشن الگ الگ کریں گے تو اس میں ہم نے اپنے اس کرو کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کر لیا first of all we will integrate along the curve from a to k and then from k to b یہ دیکھیے کہ ہم کلاک وائز ڈائریکشن میں انٹیگریشن کر رہے ہیں غالباً اس سے پہلے میں نے یہ کہا ہے کہ ہم اینٹی کلاک وائز بھی کریں گے اب میں نے یہ جان بوجھ کر اس بات کو ذرا بدل لیا ہے اور وہ اس لیے کہ آپ کو یہ بات بھی پتہ ہو کہ ضروری نہیں ہے ہم اینٹی کلاک وائز ڈائریکشن میں ہی انٹیگریشن کریں کلاک وائز ڈائریکشن میں بھی انٹیگریشن ہم کر سکتے ہیں now integrating via curve from A to K, uh, what function we will use? Definitely here uh, y is positive, so we will use for integrand y is equal to square root of 1 minus x square, and for the part from k to b we will be using the function y is equal to minus square root of 1 minus x square. Now for the part 2, from k to b, we will use the function y is equal to minus square root of 1 minus x square. In our actual integral, k is equal to 0 and we have only x plus y, and from here what is y, so we will substitute the value of y respectively in their quadrant. So the first part will becomes integral of x plus square root of 1 minus x square with respect to x, x is from 0 to 1, and the limit for x are from x is equal to 0 to x is equal to 1. And now for the second part, we will integrate the function x minus square root of 1 minus x square with respect to x, and limit for x are x is equal to 1 to 0, and we will add these integrals, and we are getting that is equal to integration of x plus square root of 1 minus x square minus x plus square root of 1 minus x square dx and integration with respect to x, and limits are x is equal to 0 to 1, and that is equal to twice integration of square root of 1 minus x square, x is from 0 to 1. This integral, you know how we calculate we substitute for x is equal to sine theta, that is dx becomes cosine theta d theta. So total integration now becomes is equal to integral of 1 plus cos 2 theta with respect to theta. Theta is from 0 to pi by 2, which is equal to theta plus sine 2 theta by 2, and theta from 0 to pi by 2. Putting these limits, we get definite integral i is equal to pi by two dear students close جو ہمارے پاس ریجن ہے ان کی ایگزامپلس ہم مزید کرنا چاہ رہے ہیں اور اس میں جو لو بنتا ہے اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے وہ اینڈ پوائنٹ سے مل جاتا ہے ایسے ریجن کو ہم کلوزڈ کہتے ہیں آئیے ہم اس کی چند ایک ایگزامپلے کرتے ہیں example evaluate the line integral x square d x minus two x y d y اور یہ انٹیگرل سائن پر ہم نے یہ سرکل بنا رکھا ہے اس کا مطلب جو ریجن جس کے راؤنڈ ہم نے کرنا ہے وہ کلوزڈ ہوگا اس کا اینڈ پوائنٹ اور اسٹارٹنگ پوائنٹ ایک ہو جائیں گے so where the curve c comprise the three sides of the triangle having vertices at the origin at the point a one zero and at the point b zero one so we have here three components covers. Those are C1, C2, C3. C1 along x-axis from x is equal to 0 to 1, or you can say the uh, from origin to the point A, and C2 along the line from the point A to B, and C3 along the line from B to O. ان تمام سیکشنز کو ہم الگ الگ کریں گے number one that is along o a c one is the line whose equation is y is equal to zero because you know the equation of x axis is y is equal to zero and therefore here d y is equal to zero putting in the integrand d y is equal to zero what we get So we get integration of x square with respect to x, and x is from 0 to 1. Integral of this is x cube divided by 3, x is from 0 to 1, which is equal to 1 by 3. So this integral, which we denote by I1 is equal to 1 by 3. Now B part, integration along the line AB we call this curve C2. The equation of this line is y is equal to 1 minus x. You can easily write the equation from the 2 points given. Y is equal to 1 minus x, so differential of y is equal to minus dx. And putting these in integrand, replacing y by 1 minus x and dy by minus dx, what we get, that is I2 integral is equal to integral of x square dx plus 2x into 1 minus x dx from x is equal to 0 to 1. So every term in our integrand is in variable x. So which simplifies to integral of x square plus 2x minus 2x square with respect to x from x is equal to 0 to 1, which is again in simplified form is equal to integration of 2x minus x square with respect to x is equal to 0 to 1. And here the integration of 2x is x square and integration of minus x square is equal to minus x cube over three and the limit for x is equal to zero to x is to one and after substituting we get the integral i two is equal to minus two by three ہم اینٹی کلاک وائز ڈائریکشن لے رہے ہیں اور یہ پورے لوپ کو کور کرنا ہے اب ہمارا جو آخری کمپوننٹ ہے وہ from point b to o ہے اور یہ الانگ وائی ایکسس ہے اس کی اکویشن جو ہے وہ x is equal to zero ہوگی تو ڈیفینیٹلی یہاں پر جو ہے ڈی ایکس جو ہے وہ زیرو ہو جائے گا تو اس کا جو انٹیگرل ہے یہاں کوئی بھی فنکشن ہو اس کا انٹیگرل جو ہے وہ زیرو ہوگا تو لہٰذا اب ہمارے پاس جو ایگزیکٹ انٹیگرل جو ہم معلوم کرنا چاہ رہے تھے that is only i one plus i two is i three is equal to zero so finally i is equal to i one plus i two plus i three equal to one over three minus two by three plus zero and that is equal to minus one by three ہم اسی طریقے سے کلوز لوپ کی اور ایگزامپل کریں گے اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ ایک تھوڑی سی نئی بات تھی اور وہ تھی کہ جس وقت ہم الانگ وائی ایکس انٹیگریٹ کر رہے تھے ود رسپیکٹ ٹو ایکس تو وہ انٹیگرل خود بخود جو ہے وہ زیرو ہو گیا تو یہ ایک تھوڑی سی نئی بات تھی تو لہٰذا ہر ایگزامپل میں آپ کو کوئی نہ کوئی بات ملے گی تو اس لیے ہم زیادہ سے زیادہ ایگزامپل کر رہے ہیں آئیے نیکسٹ ایگزامپل کرتے ہیں evaluate the integral of y with respect to x along the closed loop C, where C is the circle, x square plus y square is equal to 4. بہت آسان بات ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں ڈی وائی والا حصہ ہی نہیں تو لہذا شارٹ ہو گیا اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارا کرو ہے یا جو لوپ ہے وہ سرکل ہے اور x square plus y square is equal to four آپ جانتے ہیں کہ یہ سرکل ہے جس کا کہ سینٹر اوریجن پر ہے اور جس کا ریڈیس ٹو ہے اف کورس یہاں ایک بات ضروری ہے کہ اوپر والا سیمی سرکل اس کی اکویشن اور ہے اور جو نیچے والا سیمی سرکل اس کی اکویشن اور ہے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس میں آپ وائی کو ان ٹرمز آف ایکس نکالیں تو یہ y is equal to plus minus square root of four minus x square نکلے گا جو پازیٹیو والا حصہ ہے یہ اوپر والا سیمی سرکل دے گا اور جو نیگیٹو والا حصہ ہے یہ نیچے والا سیمی سرکل دے گا جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا کہ ان کو ہم الگ الگ انٹیگریٹ کریں گے انٹیگرل انٹیگرن جو ہمارا ہے وہ صرف وائی ہے اور تو لہٰذا یہ بات بڑی آسان ہوگی تو پہلے تو فگر بنانی چاہیے تاکہ آپ کو سمجھ لگ سکے آئیے ڈایاگرام دیکھتے ہیں یہ ڈایاگرام آپ کے سامنے ہے اور یہ سرکل ہے جیسا کہ میں نے بیان کیا اس کو ہم دو حصوں میں کریں گے ایک یہ اوپر والے پارٹ کے لانگ اور پھر نیچے والے پارٹ کے لانگ ڈائریکشن ہماری اینٹی کلاک وائز ہی رہے گی اینٹی کلاک وائز ہی رہنا چاہیے جب تک کہ کوئی خاص ضرورت نہ ہو کوئی مینشن نہ ہو so let's do that first of all from a to b along the semicircle in the upper portion. A کے coordinate جانتے ہیں کہ ٹو زیرو اور مائنس ٹو زیرو ہیں تو ایکس کی ویریشن ٹو سے مائنس ٹو تک ہوگی اور اسی طریقے سے اگر وہ دوسرے حصے کی بات کریں نیچے والے حصے کی بات کریں تو وہ ہم بی سے اے کی طرف جائیں گے نچلے والے سیمی سرکل کے الاؤ اوپر والا سیمی سرکل کی اکویشن جیسا کہ آپ جانتے ہیں y is equal to positive square root of four minus x square اور نیچے والے سیمی سرکل کی equation y is equal to minus square root of four minus x square پہلا جو پارٹ ہے وہ integral with respect to x from x is equal to two to minus two اور دوسرا جو پارٹ ہے integral with respect to x the integration from x is equal to minus two to two دونوں پارٹ میں صرف انٹیگریٹ کا سائن کا فرق ہے لہذا ہم اگر پہلے دوسرے کی اگر ہم لمٹ چینج کر دیں دوسرا جو حصہ ہے تو اس کی لمٹ کو انٹر چینج کریں اپر لمٹ کو لوئر بنا دیں اور لوئر لمٹ کو اپر بنا دیں تو یہ integration from two to minus two ہو جائے گی اور اس کا سائن انٹیگرل کا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ مائنس ہو جائے گا سو اس کی اب ہمارے پاس ایک کیا ہو گیا ہے کہ دونوں انٹیگرل جو ہے ہمارے پاس ان کی لمٹ جو ہے وہ سیم ہو گئی اس کا نیگیٹو سائن کرنے سے وہ پہلا نیگیٹو جو ہے وہ کینسل ہو جائے گا تو لہٰذا دونوں یہ انٹیگرل جو ہے بالکل ایک جیسے ہو گئے تو in fact our integral i is equal to twice of integral of square root of four minus x square from x is equal to two to x is equal to minus two with respect to x یہ جو انٹیگرل ہے یہ بہت آسان ہے اس کا ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ نہیں کریں گے کیمرے پر پہلے آپ کے ہنٹ کے لیے کہ اس میں اگر ہم x is equal to two sine theta substitute کر دیں اور لمٹس کو اکارڈنگلی چینج کر دیں اگین اس کو انٹیگریٹ کریں بڑا آسان ہے اور اس کی ڈیفینیٹ انٹیگرل ویلیو جو ہے that will be equal to minus four pi آج کے لیکچر میں ہم نے لائن انٹیگرل کو انٹروڈیوس کیا اور مختلف قسم کے لائن انٹیگرل کیے جن کا کہ جو کرو تھا وہ ڈفرینٹ تھا کبھی وہ کلوز لوپ تھا اور کبھی کوئی اور لائن تھی اگلے لیکچر میں ہم اپنے اس ٹاپک لائن انٹیگرل کو مزید پڑھیں گے اس کی مختلف جہتوں کو دیکھیں گے اس لائن انٹیگرل سے ہمیں مزید قسم کی تھیورمز کو پروو کرنا ہے تو اس وقت تک کے لیے خدا حافظ